بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ حبیب و علیہ و صحاب و وبارک آج ہم ظہور فیضی سنی نما رافضی کے سلسلہ بار رد کی پہلی قسط کا دوسرا حصہ پیش کر رہے ہیں جس میں تابعین اور ائمہ مجتہدین مشائق کرام اور علماء کرام جو ہیں ان کی گستاخیاں پیش کرنی ہیں کہ اس خبیص شخص نے ان بزرگوں کی کیسے گستاخیاں کی کہاں کہاں کی ہیں سب سے پہلے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کیا جاتا ہے اس شخص نے اپنی کتاب حقیقت التفضیل کے صفحہ نمبر ایک سو نو پہ لکھا ہے حضرت عمر بن عبد العزیز کے متعلق کہ آپ پہلے ناسوی تھے یعنی اہل بیت کے دشمن دوسرے نمبر پر حضرت محمود بن مہران بہت جلیل القدر تابعی ہیں حقیقت التفضیل کتاب کے ایک سو دو صفحے پر اندازہ لگائیں کتنے غلیظ الفاظ کے ساتھ ان کی گستاخی کرتا ہے کہتا ہے وہ بد بخت ناسبی تھا اس کے دل میں بغض علی تھا احمق غبی غبی صفی یہ سارے حضرت محمون بن مہران کے متعلق باقرائے اور دوستو حضرت محمون بن مہران کے متعلق تاریخ الفقات احمد بن عبداللہ اجلی کی اس میں لکھا ہے بغیر کسی صنعت وہ مولا علی کے خلاف بولتے تھے اس حوالے کو اس عبارت کو اس خبیص نے اپنی کتاب میں لیا اور پھر برسنا شروع ہو گیا اس کتے نے اتنا نہیں دیکھا کہ احمد بن عبداللہ اجلی تاریخ السقات والے ان کے درمیان اور مولا علی حضرت محمود بن مہران کے درمیان کتنا وقفہ ہے جس کو کہتے ہیں بول بھائی وہ کس سن کے ہیں وہ کس سن وہ تابعین میں ہیں یہ تیسری صدی کے ہیں تو حضرت بتائیں سند کہاں ہے بغیر سند کے خبیص تو تو خود جگہ جگہ جب اپنے مطلب کی بات آتی ہے دوسروں کی بات ٹھکرانے کے لیے تو کہہ دیتا ہے اس کی سند ضعیف ہے وہ کتے وہاں پر تو ضعیف کو ٹھکرا رہا ہے اور یہاں پر سرے سے سند ہی نہیں ہے اس کو لے کر اتنے بڑے تابعی پر تو بکواس کر رہا ہے میں تجھے چیلنج کرتا ہوں اس کی صنعت دکھا ورنہ اپنے منہ پر جوتے مار جو تیرا حق بنتا ہے ان کے بعد حضرت امام عبداللہ بن مبارک کا نام کائنات میں مشہور ہے بہت بڑے صوفیہ کے سردار بھی تھے اپنے دور کے اور امام بھی ہیں مجتہد بھی ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد بھی ہیں مخلد بھی ہیں سلح الامام الحسن کتاب کے صفحہ نمبر دو سو اٹھانوے پہ یہ بکواس کرتا ہے یہ کون ہوتے ہیں مفاضلہ بیان کرنے والے تو کتا تو کون ہوتا ہے تو علی پاک کو جب فضیلت دیتا ہے تو کتا تجھے یہ فضیلت دینے کی ضرورت کہاں سے ہوگی اتنا بغیرت آدمی ہے تو کہ اتنا بڑے امام جن کے سامنے تمام احادیث تمام روایات صحبت اتنے عظیم لوگوں کی امام اعظم جیسوں کی ائمہ مجتہدین کی صحبت پانے والے بہت بڑے محدث ہیں ان کو تو فضیلت دینے کی صحابہ کو آپس میں فضیلت دینے کی مفاضلے کی کوئی ضرورت نہیں ہوئی ہے نہیں ہو سکتی تو کہتا ہے یہ کون ہوتے ہیں مفاضلہ یہ الفاظ دیکھیں یہ کون ہوتا ہے مفاضلہ بیان کرنے والے یعنی کہ ان کی کوئی حیثیت ہے تو میں پوچھتا ہوں کتے تجھے کیسے حیثیت تیرے باپ کو کیسے مل گئی بتا لاکھ لانت ہے تیرے شر پر کہ تو خود اپنی بات جو ہے اس کو بھی مد نظر نہیں رکھتا ان کے بعد اب جو حدیث کے چار امام لوگ ہیں اپنا چھ امام ہیں ان میں سے دیکھے کہ ان کو ان کو یہ خبیص اپنی ملعون زبان کا نشانہ بناتا امام بخاری کے متعلق کہتا ہے ایما البید سے روایت نہیں لیتے یہ کہہ رہا ہے الحادیث الموضوع صفحہ نمبر تین سو پینتالیس وہ کذاب آدمی تجال مولا علی کی روایتوں سے بھری ہوئی ہے بخاری ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ ان کے آگے بیٹے عبداللہ متے موتے کی روایت ان سے مروی ہے بخاری کے اندر مولا علی اچھا پھر اہل بیت کے خود فضائل حسن حسین کے پورے فضائل ہیں فضائل صحابہ کے اندر باب ہیں اور تو کہتا ہے یہ بیت نہیں امام زین العابدین اللہ اہل میں سے نہیں ہے ان سے تو لے رہے ہیں تو بغیرت اگر امام جعفر صادق سے حدیث نہ لی ہو تو اس سے کیا کہو گے احمد اہل بیت سے وہ حدیث ہی روایت کرتے اتنا قذاب خائن تلبیس کرتا ہے تلبیس کرتا ہے شیطانی تلبیس کرتا ہے تو لوگوں پر اپنا جو ہے وہ جھوٹ چلا کر اور ان کو پھنسانا چاہتا ہے خبیص دجال جواب دے مولا علی کے فضائل کا باب ہے اصل کے فضائل کا باب ہے بیت کے فضائل کا باب ہے ازواج متحرات کے فضائل کے باب ہیں بخاری میں کتے فضائل کے باب ہے روایت نہیں ہے عجیب بات ہے وہ بغیرت روایت سے بڑی چیز فضائل ہیں فضائل بیان کر دیے تو اگر ان میں سے کسی ایک سے نہیں لی تو ایک سے نہ لینا جو ہے وہ تمام سے نہ لینا شمار کر دیا تو نے لاکھ لانت ہے تیری گنتی اور تیرے حساب اور تیرے علم اس کے بعد میں الحادیف الموضوع میں کہتا ہے بیالیس صفحہ پر انتہائی تکلف کے مرتکب کون امام بخار تکلف اور بناوٹ سے مشق بہت کام لیتے ہیں اچھا اور تو حقیقت کر امیر معاویہ کی شہرت سے مرعوب ہونے والے ہیں اللہ حادیث اور موضوع بیالیس اور تو کتا آج کے پولیس والوں سے مرعوب ہے اگر وہ حضرت معاویہ کی شہرت سے مرعوب ہے تو سبحان اللہ صحابی کی شہرت سے مرعوب ہے بسم اللہ ہم تمام مسلمان اہل سنت ان کی شہرت سے مرعوب ہیں لیکن تیرے جیسا لونڈا اتنا مرعوب ہے انگریز سے کہ بیٹے کو وکیل بنا دیا تو تیرا تو بیٹا جب کھڑا ہوتا ہے جج کے سامنے تو انگریزی جج کے آگے مرعوب ہوتا ہے اتنا مرعوب بلکہ جب اس کے پاس اس کا کلینڈ آتا ہے جس کو مبکل کہتے ہیں جب پیسے دکھاتا ہے تو تیرا بیٹا جو ہے وہ اتنا اتنا ٹٹی پھینکنا شروع کر دیتا ہے اس کو دیکھ کر منہ سے رالیں کرتی ہیں اور جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کرنا ثابت کر دیتا ہے کیا لفظ کیا الزام لگا رہا ہے امام بخاری پر او بغیرت اگلے کہتے ہیں کہ وہ مثال ہے ساجد تو بولے چاندنی کیوں بولے لیکن میں تیرے متعلق یہ مثال نہیں دوں گا میں کہوں گا چھج تو بولے پائپ بےغیرت کیا بولے چاندنی میں تو کچھ رہ سکتا ہے پائپ میں تو کچھ بھی رہ سکتا اور بےغیرت تو تو کو ہر لانت کا پائپ ہے امام مسلم کے متعلق کہتا ہے دھوکہ کھانے والے اور آپ کو معلوم ہے شاخ شادی فرماتے ہیں دھوکہ بے وقوف کھاتا ہے امام ترمزی کے متعلق بھی کہتا ہے دھوکہ کھانے والے الحادیث اور موضوع اٹھائیس امام مسلم کے متعلق اور امام ترمزی کے متعلق چونتیس باطل حدیث لانے والے امام ترمزی چونتیس دھوکا کھا گئے پھر لکھتا ہے سول امام الحسن تین سو چوالیس وہ دھوکا کھا گئے اور حضرت نے کبھی دھوکا نہیں کھایا سیور کھاتا بھی ہے تو یا شیطان سے یا انگریز یہ جو فیضی ہے نا آپ کبھی دھوکا نہیں کھاتے اگر ان حضرات نے دھوکا بالفرض کھایا ہوگا تو کسی مسلمان سے اور یہ ہمیشہ شیطان سے کھاتا ہے عقل میں امام ابو داؤد کے متعلق لکھتا ہے ایک سو سینتالیس صفح سلح امام الحسن جان بوجھ کر متن حدیث میں کچھ مخفی رکھنے والے تو بغیرت خائن ہو گئے خائن قذاب خائن قذاب تو پھر ابو داؤد تو ساری کتاب ہی گئی حدیث کو پیش کر رہا ہے اسے روایتوں کو پیش کرتا ہے مسلمانوں کو صحیح جن پر تمہارے اسلام علیہ اسلام کا اعتماد ہے اس خبیص کے نزدیک اس دجال کے بیٹے کے نزدیک کیا ہے یہ لوگ کیا ہیں کہتا ہے اندر معاویہ کی جگہ رجل لگانے والے ایک سو باون سفا سولو امام الحسن امدن ہاں جی انہوں نے جال موٹ کر ایسا شرح سے علی سفا تین سو چوالیس یہ سارے چھ کے چھ حدیث حدیث لکھنے والے کیس کا شکار ہو گئے دھوکے کے شکار ہو گئے چھ کے چھ آگے کہتا ہے جی علامہ امام قاضی ابن العربی مالکی امام شہزادہ جن کا بیگاوی پہ حاشی ہے اور امام ابن عادل جن کی کتاب یہ سامنے پڑی اللہ آپ تفصیل کہتا ہے دھوکہ کا شکار ہونے والے ہیں شرح خسائے سے علی سات سو ستر امام غزالی ام ترمزی امام شاہرانی امام ابو نصر عبداللہ شیخ اکبر ابن عربی امام احمد اکلیشی صاحب کبریت احمر ابن جوزی وغیرہ ان کے متعلق سب کے متعلق لکھتا ہے علم حدیث میں مہارت نہ رکھنے والے صوفیہ ہیں یہ سارے مہارت آپ کو ہے دس سے زبانی سنو تو حضرت کو نہیں آئیں گے آپ کو مہارت ہے اور جو کچھ لیتا ہے وہ کمپیوٹر سے لیتا ہے محدث سے کمپیوٹری امام ابو شکور سالمی کتاب التمید عقیدے میں جن کیا غوث یہ داتا علی حجویری کے ہم ہاں ہے امام ابو جوسف بزدوی وہ حضور غوث اعظم جیلانی ملا علی قاری امام زہبی امام طاہر بخاری صاحب فتح القدیر محقق الاطلاق امام زین الدین حنفی ابن الجین امام عبد العلی برجندی شیخ امام شیخ زادہ امام کوستانی ابراہیم حالبی عبد العلی لکھنوی باہر العلوم علامہ شامی شیخ نظام الدین جماعت علماء ہند اعلی حضرت بریلوی ان سب کے خلاف اب جو لکھ رہا ہے خلاف حق باتیں لکھنے والے ہیں یہ سارے اوس پاک سمیت ان کی لکھی بات بے سود ہے حقیقت التفضیل کے حوالے ہیں یہ خطا کے مرتکب بلا سوچے سمجھے فتوے لگانے والے ان کا قول قرآن مجید کے خلاف ہے یہ سب حقیقت و تفصیل کے والے ہیں ابو یوس بزدوی کے متعلق کہا گیا مدبرانہ کلام کرنے والے بد نظمی کی حد کرنے والے افوات بکنے والے لفظ دیش کے ڈول ہو گئے ان کو اتنا بھی معلوم نہیں فلا فلا پتہ نہیں کیا بکواس آگے کر رہا ہے امام شاہرانی کے متعلق کہتا ہے انتہائی سنگین زیادتی کرنے والے ناجائز اضافے کے مرتکب دارا کتنی امام مشہور ہیں ان کے متعلق کہتا ہے حقیقت کے خلاف لکھنے والے حقیقت و تفضیل یہ سب حوالے بولتے ہیں اب احادیث الموضوع کے شروع ہوتے ہیں حافظ ابن کثیر کے متعلق معاویہ کا ناجائز دفاع کرنے والا البدا نے آیا نہیں یہ مشہور کتاب جو تاریخ کی اس کے مصنف کے خلاف معاویہ کا ناجائز دفاع کرنے والے اعتدال کی حدود کو پھلانگنے والے صحیح و مستقیم میں فرق نہیں کرتے غیر دیانتدار معاویہ کی تعریفات میں آنکھیں بند کرنے والے ان کا قلم بنو میاں کے بارے خوب لکھتا ہے اور اہل بیت پہ جرب پہ اتراتا ہے احادیث کے متن میں من مانی ترمیم کرنے والا ہے یہ کسی نے آج تک الزام ان پر نہیں دیا جی یہ واحد جری ہے بے باک ہے سمجھ آئی کہ نہیں اور لگتا ہے کہ پیدائشی خلل ہے اس وجہ سے اتنا دل ندرست کلام کے مرتکب ہے امام باقلانی مشہور امام عقیدے کے ابو الحسن اشاری کے عقیدے کی ترجمانی کرتے ہیں دبے لفظوں میں حضرت علی کی شاغم کرنے والے امام باقلانی بتاؤ تردید روافظ میں تنقید سے اہل بیت کا ارتکاب کرنے والے اہل بیت کی تنقید کرتے ہیں امام باقی توہین بتا تو پھر امام زابی اور باقی لانی کے متعلق تردید روافظ میں یہ زابی بھی ایسا کرتے ہیں امام قرطبی کے متعلق لکھا شرح خسائیں سے علی نو سو سات سات سو ستہتر سب وام کا شکار دھوکے کے شکار علامہ اسماعیل حقی بروسوی کا سنا ہوگا تفسیر البیان والے کہتا ہے نام نہا صوفی احمق سے علی میں بھوک رہا ہے نادان دوستی کا ثبوت دینے والے ملعون دھندا کرنے والے کتنا کتا بندہ ہے یار کسی نے اس خنزیر کی خدمت نہیں کی تھی اللہ مجوز خانی کے متعلق کہتا ہے کم عقل بد بخ حالانکہ بہت دس ہاں جی موضوع پہ عمل کا خواہاں غباوت غوایت صفاحت حماقت والا یہ اللہ حدیث اور موضوع آگے والے ہیں امام قسطلانی اور ابن حجر اسکلانی شار بخاری ہیں دونوں دونوں کے متعلق کہتا ہے سراسر باطل اور مردود استمباد کرنے والے بے تک کے فوائد مستمبت کرنے والے کیا چیز ہے یہ تضاد کا شکار زبردستی کرنے والے بے خبر افراد و تفرید کا شکار یہ کوئی سولو امام الحسن کے حوالے ہیں کوئی حقیقت و تفصیل کے ہیں امام ابن بطال مالکی ہوئے ہیں شار بخاری مشہور شرح ابن بطال ہوں گی کھائی میں گرنے والے ان کو کہہ رہا ہے اللہ کے اندر معاویہ کا ناجائز دفاع کرنے والے شرح خسائے سے علی میں باطل تعویلات کے مرتکب شرح خسائے سے علی میں امام ابن حجر مکی نہیں ہے السوائق المحرقہ ان کی کتاب مشہور ہے خبیص ان کے متعلق کہتا ہے موضوع روایت لانے والے شاہی فرمان پہ ایسی کتاب لکھنے والے جو رقم جابس کے سوا کچھ نہیں بادشاہ کا جنہیں حکم ہوا تو جو رت و یابستہ سب اکٹھا کر دیا اور موضوع روایات بیان کرنے والے ہیں اچھا متعصب ہیں افراد و تفرید کا شکار ہیں ان کی بصیرت سلب ہو گئی یہ اصل غصہ یہ بصیرت ہی سلب ہو گئی حضرت امام ابن حجر حید مکی کی غیر متوازن ہیں غیر معتدل ہیں یہ اللہ حدیث الموضوع کے سب حوالے ہیں دفاع معاویہ میں بڑی بڑی شخصیات کی توہین کر گئے اور اس نے بچا دیا بڑی بڑی شخصیات کو فیضی نے بچا لیا شکر ہے خدا عقائد کے خلاف کام کرنے والے اللہ حدیث و موضوع موضوع باطل تعبیلات اور تلبیسات کا سہارا لینے والے ہیں معذ اللہ بہت اللہ حدیث الموضوع امام منظری ہیں ترغیب اور ترغیب والے ان کے متعلق بھوکتا عقائد اہل سنت کے منافی لکھنے والے ہیں اور یہ عقائد اہل سنت کے صحیح مطابق لکھنے والا حضرت امام زہبی کے متعلق عدم تدبر کے مرتکب اضطراب و احتیاج کا شکار بلا دلیل دعوے کے مرتکب برخلاف قرآن بات کرنے والے برخلاف حقیقت بات کرنے والے اعلی عدیث موضوع حقیقت و تفضیل کے حوالے ہیں یہ علامہ تفتہ زانی کے متعلق شرح بے بنیاد دعوے کے مرتکب علامہ ابو المعین صفی ابو المعین صفی بحر الکلام والے عقیدے کے مشہور امام حنفیوں مخالف اقوال سے آنکھیں چرانے والے جان بوجھ کر مخالف اقوال چھوڑ جاتے ہیں تو خائن ہو گئے خیال کر رہے حضرت مجد الف ثانی پر کیا الفاظ دیکھو کیا بولتا کہتے ہیں اپنے ایمان پر نظر ثانی کریں یہ اس حکم میں شامل ہے یا یو اللہ دینا آ مانو آ مینو یعنی کیا مطلب الف ثانی کو دوبارہ ایمان لانا چاہیے تھا ان کا ایمان صحیح نہیں تھا پہلے وہ اپنے ایمان پر نظر ثانی کریں جن کے سلسلے کے کتنے واسطوں کے بعد جو صوفی ہیں اللہ والے ہیں اور دنیا میں سچے مانے گئے ہیں کامل ایمان رکھنے والے جنہوں نے آگے پتہ نہیں کتنے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کو کامل ایمان دیا شیر ربانی شیر ربانی تو مجدد صاحب کے اتنے واسطوں کے بعد فیض لینے والے وہ تو لوگوں کا ایمان اتنا کامل بنا رہے ہیں اور یہ کتا کہتا ہے مجدد صاحب خود ایمان ان کا نہیں تھا کمزور تھا ان کو چاہیے تھا وہ دوبارہ ایمان لاتے نقش بندیوں کو شرم نہیں آتی ایسے کتے کے منہ میں پتھر نہیں ڈالتے ابھی تک ہمارے خلاف تو بڑا ہیں مخمسا و تضاد کا شکار ہیں مجد صاحب کو کہہ رہا ہے حقیقت تفضیل کے یہ حوالے ہیں سارے ان کا کلام نقل و عقل کے خلاف ہے یعنی نقل ہو ایسے نقلی کی اور عقل ہو ایسے بے عقلی کی تو واقعی خلاف ثواب کا چکر چلانے والے ثواب کا چکر چلانے والے یعنی مجد صاحب کے ثواب نہیں بتاتے ثواب کا چکر چلاتے تھے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے چالاکی سے اسے نامعلوم بنانے والے ان کا قول نیرا جھوٹ داجل فریب اور مکر ہے یہ حقیقت مجد صاحب کے متعلق اپنی طرف سے قائد رہنے والے مسئلہ تفصیل میں ان کا قول محض تخیل ہے ان کا یہ تخیل ہو یا کش بہرحال غلطی اور مردود باطل ہے من مانیاں کرنے والے ہیں انصاف کا خون کرنے والے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے متعلق کہتا ہے شرح اصل مطالعہ کتاب حقیقت التفصیل کیا کہتا ہے مردود قول کے مرتکب مسئلہ تفضیل میں ان کا قلم محفوظ نہ رہا مسئلہ تفصیل میں خود ساختہ قیدے کے مرتکب شیخ عبد العزیز محدث سے دل ہوئی ہندوستان کی حدیث کی صنعت سب علماء کے پاس جن کی چلتی سب علماء کے ان کو کیا کیا یہ خبیص اپنے منحوس کمینے الفاظ سے زخمی کرتا ہے اپنے دعوے کے خلاف جانے والے بے ڈھنگے قواعد وضع کرنے والے تضاد کا شکار یہ حقیقت تفضیل کے والے علامہ عبد العزیز پرہار بھی مشہور ہیں نبراس والے آفر جمال اللہ ملتانی رضی اللہ تعالیٰ کے خلیف پورے ہندوستان کے عرب اجم نے جن کے تحقیقات کو تسلیم کیا کہتا ہے وہ تضاد کلام کرنے والے شرح خسائے سے علی میں باؤ کرا غلط غلط فہمی کا شکار حقیقت الفظی ان کا لکھا سراسر غلط بے بنیاد دعوے کے مرتبہ اس حجت المتاخرین کی حالت یہ ہے یعنی حجت المتاخرین کسی نے کہا نا آپ کو کہتا ہے اس حجت المتاخرین کی یہ حالت ہے اسی کو کہتے ہیں اب باری آ جاتی ہے اعلی حضرت امام اعلی سنت یہ دیکھو کیا بھوک رہا ہے اعلیٰ سول امام الحسن میں لکھتا ہے آدم تدبر کے شکار غلطی کے مرتکب ہو گئے متعصب حقائق کو نہ پانے والے سنگین غلطی کرنے والے سراسر کتاب و سنت کے خلاف لکھنے والے سچی باتوں پر ہاتھ صاف کرنے والے بلی بتاؤ غلط استدلال کرنے والے ان کا استدلال مردود باطل حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ پڑھنے والے لفظ دیکھو کتاب و سنت پر جڑت کرنے والے ان کی تفسیر غلط ہی نہیں سراسر باطل ہے اعلی حضرت کی تفسیر نرے تحکم کے مرتکب اپنے لکھے پہ قائم نہ رہنے والے ان پہ حق واضح نہیں ہو سکا ان کے قدم پھسل گئے حقیقت سے بے خبر متشدد متعصب ان کا تشدد تعصب حقائق سے برگشتہ کر گیا ان کی طبیعت میں جبر و تحکم تھا مطلع القامارین کتاب کا نام قرآن و سنت کے خلاف رکھا ہے سنگین لگزش کے مرتکب خلاف حقیقت کہنے والے بداحتر باطل قول کرنے والے متشدد ملا ذاتی اختراعی شریعت گری تحکم نیری زیادتی اور دھکا بازی کے مرتکب شریعت پر جرت انتہا پسندی اور مذہبی تعصب کے مرتکب خود ساختہ اصول و قواعد والے متضاد کلام کرنے والے موضوع روایات درج کرنے والے مطلع القمر مجموعہ تضادات ہے بے سود بحث کی ٹھوکر کھا گئے تجزب کا شکار ہیں یعنی ہمیشہ شک میں رہے ان کا قول پڑھی لکھی جہالت ہے ناپاک جرت کے مرتکب ہیں موصوف کی کتب میں تضاد آتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت کے متعلق لکھا یہ سول الامام الحسن پھر حقیقت التفضیل پھر یہ سارے حقیقت التفضیل سب باہر شریعت والے نہیں ہیں مولانا امجد علی صاحب ان کو کہتا غلط فہمی کا شکار مفتی احمد یار گجراتی کے متعلق ان کی تفسیر حضرت علی کی بے ادبی ہے ان کی تفسیر قرآن و سنت روح گردانی ہے قرآن و سنت میں آتا میں تدبر کا بدترین مظاہرہ کرنے والے ہیں کتاب و سنت کو اپنی ضرورت کے مطابق ڈالنے والے ہیں تردید رفاوت میں اہل بیت کی توہین کرتے ہیں مولانا شریف اللہ جدید صاحب کا نام سنا ہوگا جی، جی۔ جی، تو بدترین و بے الفاظ کے مرتکب متاثر ان کی بات ماری گئی آخر میں آپ کو کیا بتاؤں اس زمانے کے یہ سب پگڑی والے بڑے بڑا سب کو اس نے جو کچھ کہا ہے وہ اس, اس کی کتاب میں موجود ہے ادھر میں آنند نہیں چاہتا سب سے بڑی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کو کہتا ہے وہ تفضیلی شیعہ تھے یہ میرے دوستو اس کی گستاخیاں ہیں اور اس پر خدا کی جو لانت پڑی ہوئی ہے نا اس کو دراصل یوں دیکھ لیں کہ یہ شخص جتنے بد مذہب ہیں ان کو انتہائی تعظیم اور عزت اور احترام کے ساتھ یاد کرنا جو توحیر کرتا ہے صحابہ اور اہل سنت و جماعت کے اماموں بزرگوں مشائق اولیاء علماء یہ کیا روش ہے اس کی اس سے پہچانو یہ زندگی کیا ہے یہ دیکھو یہ کیا کیا لکھتا ہے اب بد مذہبوں کے متعلق قاسم نانوتوی کے متعلق لکھا اہل بیت کرام اور علیہ السلام کتاب میں انتیس صفحے پر مولانا صاحب رشید گنگوہی کو لکھا مولانا صاحب اسی کتاب انور شاہ کشمیری کو لکھا علامہ رحمت اللہ علیہ اور اعلی حضرت کے نام آپ لقب سن چکے دوسروں کو بھی یوسف بن نوری دیوبندی کو لکھا حقیقت اللہ تعالیٰ علامہ مولانا یوسف بن نوری کو اجر عظیم دے اسماعیل دیوبندی کو کہتا ہے ماہر مناظر مدرس عالم حق گو حق پسند عالم رحمت اللہ علیہ کتاب ہے ترجمہ تفسیر غریب القرآن عبداللہ دانش کو کہتا ہے اللہ اللہ تعالی اس کو محفوظ رکھے کچھ ہونے نہ پائے ناصر البانی کو کہتا ہے ان کا جذبہ حق قابل تحسین ہے جزا اللہ تعالی احسن اشرف تھانوی کو کہتا ہے مولانا کتاب کا نام ہے اوپر والا حوالہ کتاب شرح کتاب الاربعین نیچے لطافت جسم مصطفیٰ اشرف تھانوی کو لکھتا ہے اللہ حافظ اللہ تعالی وہ چلا گیا اور پھر حافظ اللہ یہ کتاب منا کے وزارہ کتاب ہے جس نے پڑھی تارک جمیل تو بندی نہیں ہے ہاں جی اس کو کہتا ہے عالمی مبلک علامہ مولانا حضرت صاحب حافظ اللہ جزا اللہ علامہ حافظ اللہ یہ اہل کسا کا مقام اس کی کتاب ہے یہ اس سے دیوبندی و کے متعلق کہتے ہیں دیوبندی و بھی اہل سنتی ہیں حقیقت تو تفصیل سفر نمبر تین میرے دوستو یہ مختصر دوسرا حصہ جو نا اس قبیص کی گستاخیوں کا وہ ہم نے سنا دیا اللہ جل شان ہو مسلمانوں میں وہ غیرت مند بندے مسلم اہل سنت میں پیدا کرے کہ جو ایسے قبیصوں کا تعاقب کریں جی اگر صلاحیت رکھتے ہیں اگر صلاحیت ہے ورنہ دیکھو جو ہمارے خلاف بھونکتے ہیں اور ایسوں کو اپنا دوست بناتے ہیں وہ اسلام اور اہل سنت و جماعت اور مشائق اور علماء اور صوفیہ اور اولیاء کے کتنا حوقدار ہیں کتنا مخلصین ہیں سمجھ آئے گی کہ نہیں عالبہ سے کتنا پیار رکھتے ہیں لانات ہو ایسے لوگوں پر اللہ پاک ہمیں بچایا آخر.